بن جعفر نے ابو سے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سفید بالوں کے ساتھ آپ کے جمال میں کمی نہیں کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار اناسی